تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا جب ان پر پڑھا جاتا ہے تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں